الحمد للہ وقفہ بعد محترم بزرگوں بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں جمعہ کا مبارک دن ہے سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم حمید مجید اللہم بارک محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید محترم دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج انیسواں روزہ ہے اس کا مطلب آئندہ کل بیسواں روزہ اور آئندہ کل مغرب کی نماز کا وقت ہوگا رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا گویا سیٹرڈے مغرب کی نماز سے آخری عشرہ شروع اور آخری اشرے میں ایک عبادت آتی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے یہ اعتکاف سنت موقع کفایہ ہے جو سنت اعتقاف ہے اس کا ٹائم یہی ہے کہ آئندہ کل سیٹرڈے مغرب کی نماز سے یہ وقت شروع ہوگا اعتکاف کا اور چاند رات تک جب چاند نظر آئے گا اس وقت تک یہ اعتکاف کرنا ہے جو اعتقاف سنت موقع علم کفایہ ہے قانون شریعت کا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہے وہ تو مسجد میں اعتکاف کریں گے جہاں پر جماعت سے نماز ہوتی ہے اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کا وہ کونا کہ جس میں عموماً وہ نماز پڑھتی ہے اس کونے میں پردہ وغیرہ ڈال کر یا اس کونے کو مقرر کر کے ہماری مائیں بہنیں وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے اس کے پہلے کہ کچھ ضروری مسائل بیان کرو آؤ میں کچھ اعتکاف کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر دو ایک بات میں نے شروع میں کہی سنت موقدہ کفایہ ہے سنت موقدہ کا مطلب ایک ایسی سنت جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے بلکہ امام زہری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جتنے سنت کے کام ہوتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے کبھی چھوڑ دیتے کبھی کرتے کبھی چھوڑ دیتے لیکن اعتقاف ایک ایسی سنت ہے کہ جب سے اعتقاف کا حکم فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آخری عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی احتکاف کو نہیں چھوڑا رمضان کے آخری عشرے میں جو سنت احتکاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پابندی فرمائی ہے برحال سنت موقع دعال کفایہ ہے کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں محلے کے کچھ لوگ یا علاقے کے کچھ لوگ احتکاف کر لیتے ہیں تو جو سب پر ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری سب سے ہٹ جاتی ہے تو گویا جو اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں آتا ہے جہاں ایک بہت بڑی عبادت کرتا ہے وہی پر میرے بھائیوں اس کا ہم سب پر ایک احسان ہے کہ جو کام ہم سب کے لیے تھا لیکن وہ موتقیف ایک رسپونسیبلیٹی لے لیتا ہے کہ پورے شٹریٹ اور محلے کی طرف سے میں تمام کی طرف سے اعتقاف کرتا ہوں اللہ اعتقاف کرنے والوں کو برکتیں نصیب فرمائے بہرحال بڑی پیاری یہ عبادت ہے اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ انسان جب معتقب بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کر وہ خدا کے دربار پر مہمان بن کر آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور دیکھو شریعت نے تو اسے یہ کہا تھا کہ تو دن میں اپنی بیوی سے دور رہنا لیکن معتقب جو ہوتا ہے وہ یہ نیت کرتا ہے کہ کہ اللہ اب تو دن بھی تیرے لیے رات بھی تیرے لیے صبح بھی تیرے لیے شام بھی تیرے لیے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی تجارت بزنس کاروبار سب چھوڑ کر اللہ کے گھر پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ مولا تیرے در پر آ کر پڑ گیا ہو تیرے در پر سوالی ہوں اب میں اے اللہ اب تو میرے ساتھ میں جو معاملہ کرنا چاہے جیسے رحمت نازل کرنا چاہے میں تو تیرے گھر پر آ گیا ہوں گویا اس کے دل میں دماغ میں بس اللہ ہی اللہ کی یاد ہو یہ ہے اعتقاف کے روح اللہ تبارک و تعالی معتقفین کے اعتقافوں کو قبول فرمائے بڑی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اللہ فرماتے میرا بندہ ایک ہاتھ قریب ہو میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں وہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں گ گویا وہ جتنا میرے قریب آنا چاہتا ہے میں اس سے ڈبل قریب جاتا ہو اندازہ کرو کہ موتقف تو خدا کے گھر پر ہی آ کر بیٹھ گیا کہ اللہ تیرے ہی گھر کا مہمان ہو تو سوچو کہ اللہ اس سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ شان ہر ایک کو نصیب فرمائے اور اعتکاف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتقفین کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ تو مسجد کے میخ کی طرح ہوتے ہیں میخ یعنی نیلز کی طرح طرح ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کھونٹے کی طرح مسجد کے ہمیشہ مسجد سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو معتقفین ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرنے نکلتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی یادت کرنے آتے ہیں اور جب وہ بے قرار ہو جاتے ہیں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد فرماتے ہیں ایسا ثواب ہے معتقفین کے لیے بلکہ ایک بڑی پیاری روایت روایت سناو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتقف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس امتی نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کر لیا یہ اعتقاف کرنا ایسا ہے اور اس پر انعام یہ ہے کہ اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملے گا دو حج اور دو عمرے کا ثواب اعتقاف کرنے پر ملتا ہے یہ فضیلت ہے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن کا اعتقاف کرے اور ایک دن کا جو اعتقاف ہوتا ہے وہ نفلی اعتقاف ہوتا ہے اگر کوئی آدمی ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اس سے تھری ٹائم زیادہ اللہ جہنم کو اس سے دور کر دیتے ہیں ایک دفنی اعتقاف پر آسمان زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تھری ٹائمز ملٹیپلائی کرو اتنی دور جہنم اس سے چلی جاتی ہے گویا جہنم سے وہ کتنا دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب بڑھ جاتا ہے یہ بھی فضیلت اعتقاف کی ہے اس بنا پر یہ بڑی پیاری عبادت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو فرمایا کرتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ میں میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اعتقاف کے اور علماء نے لکھا ہے کہ اعتقاف کرنے والے کے لیے تو کچھ بڑے بڑے فائدے ہیں جو ہمیں بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں نمبر ون اعتقاف کرنے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے وہ ضعیف رحمان بنتا ہے اور خدا کے مہمان کی اللہ تبارک و تعالی خود مہمان نوازی کرتا ہے اندازہ لگا وہ اللہ اسے کتنا نوازتا ہوگا تو وہ زیف رحمان بنتا ہے دوسرا اسے صحبت ملائکہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہے یا فرشتوں کی حاضری ہے تو وہ ہر وقت فرشتوں کے درمیان میں رہتا ہے یہ اس کے لیے دوسری فضیلت تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو شیطان کے حملے سے بھی بچتا ہے اور نفس کی شرارت سے بھی بچتا ہے خدا کی آگوش میں جب آ جاتا ہے تو شیطان سے بھی حفاظت نفس سے بھی حفاظت حفاظت یہ تیسرا فائدہ اور چوتھا فائدہ جو زبردست فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو موتقف تو اندر آ کر بیٹھ جائے وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے گویا اسے شب قدر نصیب ہو جاتی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے تو شب قدر اسے نصیب ہو جاتی ہے اور پانچواں نمازوں کی پابندی نمازوں کا اہتمام کہ وہ اللہ ہی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ پانچ پانچ بڑے بڑے فائدے ہیں جو معتقفین کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مردوں کو اور عورتوں کو اللہ یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ وہ اہتکاف کی فکر کیا کرے اب آئیے میں آپ کو کچھ مسائل بیان کر دوں کہ دیکھو اہتکاف کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا اہتکاف میں ضروری ہے روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا جو سنت اعتکاف ہے نفلی اعتکاف تو پانچ منٹ کا بھی ہو سکتا ہے مسجد میں آپ داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لو نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا لیکن جو سنت اعتکاف ہے اس میں روزہ کمپلسری ہے لہذا ہماری وہ مائیں بہنیں جو عذر میں ہیں ان کا وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا سنت اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے تو روزے کی حالت ہونی چاہیے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے ہماری مائیں بہن نے اپنے گھر کے اندر جو نماز کا کونہ ہے اس میں وہ اعتقاف کرے گی اچھا اعتقاف کی حالت میں جو مرد حضرات تھے ان کے لیے جماعت کھانا وہ جگہ ہے جس میں انہیں رہنا ہے اور عورت کو اپنے اس حصے میں رہنا ہے جہاں اس نے اعتقاف کیا ہے اب بلا وجہ ایک پرنسپل یاد رکھو کہ without uh, any reason بلا وجہ آپ خامخہ باہر نکلو یہ اعتقاف میں اجازت نہیں ہے ہاں جہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے اور مجبوری ہے تب تو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے مثال کے طور پر اعتقاف کرنے والا سویا ہوا ہے اور صبح میں اسے غسل کی عاجت ہو گئی غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لئے کہ غسل فرض ہو چکا ہے تو وہ غسل کھانے میں جا سکتا ہے اور غسل کر سکتا ہے ہاں خامو کھا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے غسل کرنے کی اعتقاف میں اجازت نہیں ہے ہاں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹوائلٹ ہے کہ جہاں پر استنجے کے ساتھ ساتھ میں غسل کا بھی انتظام ہے تو وہاں پر استنجا کرنے اصل گیا ہے استنجا کرنے جانے کی اجازت ہے گیا استنجا کرنے ہے اب ایک آدھ بکٹ پانی اپنی باڈی پر ڈال دیا تو اس کی اجازت ہے لیکن باقاعدہ بیٹھ کر شیمپو اور سوپ کا استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے تو غسل غسل کے لیے اگر فرض ہے تب تو موتقف جا سکتا ہے ورنہ بلا وجہ اسے باہر نہیں نکلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں وضو کے لیے وہ جا سکتا ہے استنجے کے لیے وہ جا سکتا ہے وضو کرنے گیا وہاں پر لائن ہے تو لائن میں کھڑا بھی رہ سکتا ہے اس دن جا گیا وہاں پر سب بہت سارے لوگ اندر ہے اور مجبوری ہے اسے کھڑے رہنا پڑا تو کھڑے بھی رہ سکتا ہے لیکن کوشش اس بات کی کرے کہ کہیں پر بھی بلا وجہ وہ جائے نہیں جماعت کھانے سے وہ باہر نکلے نہیں اس کا اسے خاص خیال کرنا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی یہ موتقف ہے اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو ساتھیوں کے ذریعے سے یہ انتظام کر دے کہ بھائی کھانا بھی یہیں پر کھائے گا اور ہاتھ دھونے کے لیے پانی بھی اندر ہی ہو اندر ہی ایک برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو دھو لے خاموں کا ہاتھ دھونے کے لیے نہ جائے اسی طریقے سے ناک وغیرہ صاف کرنا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر سے وضو کھانے میں جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے ٹشو اپنے پاس رکھ لے اور وہیں پر ناک کو صاف کر لے خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ ضرورت ہو تب تو وہ باہر جا سکتا ہے ورنہ بلا ضرورت کے وہ نہیں جا سکتا اب میری ماں بہنوں کے متعلق کچھ مسئلے بیان کر دو کہ دیکھو ہماری ماں بہن اگر وہ گھر کے اندر کر رہی ہے اور گھر والے دوسرے لوگ گھر میں موجود ہیں جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے اپنا وقت اپنی اپنا وقت اپنی احتکاف کی جگہ ہے اسی میں گزارے عبادت کرے کی حالت میں تو سونا بھی عبادت ہے تو سو جائے احتکاف کی حالت میں عبادت کرے اللہ کا ذکر کرے دنیا کی باتیں نہ ہو لیکن اگر گھر میں ایسا مسئلہ ہے مثال کے طور پر ایک ماں ہے جس کا ایک معذور بچہ ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے گھر میں اور کوئی نہیں ہے جو بچے کی دیکھ بال کر سکے بچے کو استنجا کروا سکے بچے کو غسل کرا سکے تو یہ مجبوری ہے تو مجبوری کے درجے میں وہ باہر نکل کر اپنی اعتکاف کی جگہ سے اپنے گھر کے غسل کھانے میں جا کر اپنے بچے کو استنجا بھی کروا سکتی ہے اگر کوئی نہ ہو تو اور کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے تو مجبوری کے درجے میں اجازت ہے اسی طریقے سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر مرد حضرات کام پر چلے گئے گھر میں نہ بیٹی ہے نہ بہو ہے وہ عورت اکیلی ہے جس کی پورے گھر کے لیے کھانا پکانے کی ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے ایسی مجبوری میں یہ کچن میں بھی جا سکتی ہے کھانا بھی بنا سکتی ہے لیکن خود اپنے آپ کے اوپر خیال رکھنا ہے کہ میرا میرا ٹائم ٹائم باہر ویسٹ ویسٹ نہ نہ ہو ہو کچن میں جیسے میری ضرورت پوری ہو جائے میں فوراً اپنی اعتکاف کی جگہ میں آ جاؤں تو اعتکاف کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں مسائل کے باب میں ہر آدمی کو خود ڈسیشن لینا ہے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں میرے لیے کیا یہ بہت ضرورت ہے اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہو تب تو اسے جماعت خانے سے باہر نکلنے کی اجازت ہے ورنہ اگر وہ کر سکتا ہے کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اعتقاف کی حالت میں جماعت سے باہر نہ نکلے ہم سے بات چیت کرنا یا جماعت خانے کی جو حد ہے اس سے نکل جانا یہ مناسب نہیں ہے تو برحال ان باتوں کا خیال رکھے اللہ تبارک و تعالی تمام کے کو قبول فرمائے ہمارے وہ بھائی جو ارادہ کر چکے چکے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب مولانا شعیب صاحب کے پاس اپنا نام بھی لکھوا دیں تاکہ ان کے لیے انتظام ہو جائے انشاءاللہ آئندہ کل مغرب کی نماز سے اعتقاف کا وقت شروع ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ہماری مائیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اسباب موجود ہے تو ایسی عبادت بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے یہ رمضان ملا ہے پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتقاف کو قبول فرمائے اور جس جس وقت وہ اعتقاف میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلی اور پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت یا عمی سفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین